سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں گے جو دوسروں کو تم پر ترجیح دیں گے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم میں سے جو آدمی ایسی صورتحال کو پائے وہ کیا کرے آپ نے فرمایا تم اس حق کو ادا کرنا جو تم پر ہے اور اپنے حق کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا ایک روایت میں ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم میرے بعد دیکھو گے کہ دوسروں کو تم پر ترجیح دی جائے گی اور برے امور بھی تمہیں نظر آئیں گے ہم نے کہا ایسے حالات میں آپ ہمیں کیا کرنے کا مشورہ دیں گے آپ نے فرمایا تم ان حکمرانوں کا حق ادا کرنا اور اپنے حق کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنا حدیث نمبر چونتیس سو اڑتیس مسند احمد